دعائے جبریل علیہ السلام حضرت ابئی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں آپ کو وہ چیز نہ سکھاؤں جو مجھے جبرائیل علیہ السلام نے سکھائی ہے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ضرور ارشاد فرمائی ہے فرمایا یوں کہو اللہ مغفلی خطعی و عمدی و حضلی و جدی ولا تحرمني بركة ما أعطيتني ولا تفتني فيما حرمتني دعا کا ترجمہ یا اللہ میری خطا اور قصد اور مذاق اور سنجیدگی میں کیے گئے گناہوں کو معاف فرما اور مجھے اس چیز کی برکت سے محروم نہ فرما جو آپ نے مجھے عطا کی ہے اور ان چیزوں کی آزمائش میں نہ ڈال جو آپ نے میری قسمت میں نہیں لکھی عن ابي بن كعب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الا اعلمك ما علمني جبريل قلت بلا يا رسول الله قال قل اللهم اغفر لي الى اخره